دنیا کا مستقبل اسلام آڈیو بک مکتب اسلام یا خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف مراد رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا مستقبل اسلام آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزا ہوگی آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے عالم کا مستقبل اسلام ہے اگر کل یہ ایک خواب تھا تو آج یہ بات آیا ہے کہ اس خواب کے حقیقت بن جانے کی گھڑی بہت قریب آ گئی ہے کب اس کا علم تو اسی وحدہ لا شریک کے پاس ہے جس کے دست قدرت میں آسمان سے زمین تک ہر امر کی باغ ہے قل انما علم عند اللہ الاراف آیت نمبر 187 کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے لیکن جس کی نگاہیں تاریخ کے باطن میں جھانک سکتی ہے اور جو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ گھڑی فی السماوات آیت نمبر 187 آسمان اور زمین اس سے بھوچل ہیں کا مستاق بن چکی ہے امید کا راستہ اس لیے کہ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگزیر تقاضا ہے اور اس کا ظہور پذیر ہونا اٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انسانوں کی طرف سارے عالموں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے رسول نذیر اور رحمت ہیں اور اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے المجاہد دلہ آیت نمبر اکیس وقت لگ سکتا ہے مگر نوشت ہے الہی ٹل نہیں سکتا اس لیے بھی کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن روز اول ہی سے عالمی انقلاب کی منزل رہا ہے ہجرت مدینہ کے پرخطر سفر کی بے سامانی کے عالم میں سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسرا اقدار کا خاتمہ کے کنگنوں کی بشارت ہو یا گزو احزاب پانچ ہجری کے لیے خندق کھودتے ہوئے روم و ایران اور شام و یمن کی فتوحات کی نوید شاہان عالم کی طرف قبول اسلام کے دعوت نامے ہوں یا سلطنت روما سے جنگ کے لیے نو ہجری میں تبو کا سفر یہ سب اسی مشن کی آرزو جستجو اور تکمیل کے مظاہر ہیں اس لیے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی امانت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہے اسی لیے اس امت کو اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے اخرجت للناس بہترین امت خیر امت قرار دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسانوں کے سامنے گواہ بنایا گیا ہے لتقونو شہداء علی الناس البقرہ آیت نمبر 143 اور اللہ کی خاطر قسط و قائم کرنے عوامین بالقسط النساء نمبر 135 کا حکم دیا گیا ہے لہذا عصر حاضر میں کار رسالت امت مسلمہ کے ہاتھوں ہی انجام پانا ہے وہ لوگ انجام دیں جن پر آج امت مشتمل ہے یا اللہ تعالی امت میں نیا خون داخل کریں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے یہ کام بہرحال انجام پانا ہے ادھر خود اثر حاضر کی روح مسترب اور بیتاب ہے کہ شرع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آشکار اور غالب ہو مغرب نے انسان کی بلوغت اور خود مختاری کا اعلان کیا اس کو کسی بھی بالا تر اور بالخصوص خدائی ہدایت سے مستغنا قرار دیا خدا کو ہم انسانی زندگی سے بے دخل کیا گویا انسان کو انسان کا خدا بنا دیا اور بڑی محنت سے ایک نیا عالم تشکیل دیا لیکن دو صدیہ بھی نہیں گزرنے پائی ہیں کہ آج وہ عالم پیر مر رہا ہے اور انسان بے چینی سے ایک جہان نو کی پیدائش کا انتظار کر رہا ہے خدا سے بے تعلق ہو جانے کے بعد انسان نے اپنی زندگی کو اور خدا کی زمین کو فساد اور خوریزی سے بھر دیا ہے روز نتنئی خواہشات کی طلب ہے ہر طلب میں روز بروز اضافہ ہے ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور جو کچھ چاہے وہ جلد از جلد ملنا چاہیے انسان ہو یا ٹیکنالوجی زمین ہو یا کائنات ہر چیز صرف خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے ہر سینے میں لالچ و حسد کی آگ جل رہی ہے خدا کو بھول کر انسان خود اپنی بھلائی سے غافل ہو گیا ہے زمین کے فاصلے سکڑتے جا رہے ہیں مگر انسانوں کے درمیان نفرت اور لاتعلقی کی ناقابل عبور خلیجیں بڑھتی جا رہی ہیں بیسویں صدی انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ خونی صدی ہے پہلی جنگ عظیم میں پچاسی لاکھ دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ سے زیادہ کوریا اور ویت نام میں چودہ لاکھ جیسی مقامی جنگجو میں انسانی جبر و استبداد کے ہاتھوں اور رنگ و نسل کے خداؤں کی چوکٹ پر ان سے بھی کہیں زیادہ انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں ان سے کئی زیادہ تعداد اپاہج بنائی گئی ہے سماجی انسان تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہتھیاروں سے لیس ہے کہ ایک بٹن دبا کر پوری نسل انسانی کو چشم زدن میں ہلاک کر سکتا ہے خاندانی زندگی اس طرح ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ صرف برطانیہ میں ایک تہائی بچے شادی کے بغیر ناجائز پیدا ہو رہے ہیں بیس فیصد بچوں کا خاندانوں میں کوئی باپ نہیں ہے آدھی عورتیں شادی سے پہلے اپنے شوہروں سے جنسی تعلقات قائم کر چکی ہوتی ہیں ہر دوسری شادی کا انجام طلاق ہوتا ہے بچوں اور نوجوانوں میں سنگین جرائم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جدید بینک کاری کا نظام جس کے بل پر معاشی ترقی قائم ہے ایک بلبلے کی طرح ہے آج جس بینک کے دروازے پر بھی سارے کھاتے دار اپنی رقم واپس مانگنے پہنچائے اس بینک کا دیوالیہ نکل جائے گا بظاہر انتہائی مضبوط سیاسی اور ریاستی نظاموں میں بھی سیاسی لیڈروں سے ایک عام مایوسی اور بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے اپنی خواہشوں کی بے لگام تکمیل کی دھن میں دنیا کے ماحول کو ایسا زبردست نقصان پہنچ رہا ہے جو آئین ممکن ہے ناقابل تلافی اور تباہ کن ثابت ہو دور جدید کے انسان کے اوپر ایسے بے شمار مسائل کا اتنا بھاری بوجھ ہے کہ کوئی تنکا بھی اس کی کمر توڑ سکتا ہے ان مسائل کی جڑ خدا بیزار تہذیب ہے اور انسانی زندگی میں جب خدا کا خانہ خالی ہوتا ہے تو اس میں بے شمار جھوٹے خدا براجمان ہو جاتے ہیں پہلے یہ جھوٹے خدا بھی مافوق صفات کے حامل سمجھے جاتے تھے اور خدا واحد کی قربت کا ذریعہ بھی اب انسان نے اتفاق چانس قانون قدرت ذرائع پیداوار جنس سوسائٹی کلچر ٹیکنالوجی نسل رنگ قوم اور وطن جیسے بہرے گونگے بے جان بتان نو کو اپنے مقدر کا مالک سمجھ لیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ روز بروز تباہی کے گہرے سے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے اسے نجات کی راہ صرف خدا واحد ہی کو خدا اور رب ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں اسی سے وحدت انسان اور امن و سلامتی کی نعمتیں اس کو نصیب ہوں گی اس لیے یہ کہنا بالکل وجہ ہوگا کہ اب غلب اسلام کے بغیر عالم کا کوئی مستقبل نہیں جہان نو کا ایک پہلو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے خود مغرب جو اس دور جدید کا ہے اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے اس کا دور اب عالم پیر بن کر موت کے کنارے پہنچ چکا ہے اور انسانیت ایک جہان نو کی تعمیر کے بغیر بچ نہیں سکتی بڑے زور شور سے نیو ورلڈ آرڈر نئے عالمی نظام کا نعرہ مغرب کے اس اعتراف کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے گیارہ سپتمبر انیس سو نبے کو امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جارج بش نے کہا تھا ہم آج ایک منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کی دہلیز پر کھڑے ہیں خلیش کا بحران بلا شبہ بہت خطرناک اور گمبھیر بحران ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نادر موقع بھی فراہم کر رہا ہے ان آفت زدہ ایام کے غبار سے ہمارا پانچواں مقصد برآمد ہو سکتا ہے یعنی ایک نیا عالمی نظام اور 6 مارچ 1991 کو یک طرفہ خلیجی جنگ میں کامیابی کے فوراً بعد امریکہ کے صدر بش نے دعویٰ کیا تھا اب ہم ایک نئی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا دیکھ رہے ہیں اگست 1990 عیسوی سے مارچ 1991 عیسوی تک صدر جارج بش نے بیالیس بار اپنے بیانات اور تقاریر میں پورے زور و شور سے اس جہان نو کی تعمیر کو مستقبل کی امریکی پالسی کی اساس کرا دیا مغرب اس نئی دنیا کی تعبیر بڑے خوشنما الفاظ میں کر رہا ہے امریکی صدر کے الفاظ میں ایک ایسا نیا دور جو طاقت کے استعمال کے خطرات سے پاک ہو جو انصاف کے قیام کے لیے قوی اور توانا ہو اور جس میں امن و سلامتی کا حصول زیادہ ممکن ہو بظاہر تو مغربی لیڈر اور دانشور کہتے ہیں کہ یہ نئی دنیا اس لیے ناگزیر ہو گئی ہے کہ یورپ نے اقوام عالم کے درمیان تعلقات کا جو نظام بنایا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے نظریاتی کشمکش بھی ختم ہو چکی ہے قومی ریاست بھی مائل بزوال ہے قومنزم بھی شکست کھا چکا ہے ایٹمی اسلحہ اور عسکری طاقت کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس طرح امن عالم مسلسل توبالا ہونے کے خطرے کی زد میں ہے لیکن مغرب خوب جانتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں بلکہ انسان جہان نو کا ضرورت مند اس لیے ہے کہ مغرب کی بے خدا تہذیب اور اس کی عالمی قیادت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے اور اس کی کوک سے اب انسان کے لیے دکھ علم اور تباہی کے علاوہ اور کچھ برآمد ہونے والا نہیں اگر انیس سو چودہ سے امن عالم بار بار بالا ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی تہذیب کی وجہ سے چنانچہ انسان کو امن و انصاف حاصل ہو سکتا ہے تو صرف ایک ایسی تہذیب ہی سے جو خدائے واحد کی بندگی پر قائم ہے ہفتہ روزہ اکنامسٹ کے الفاظ میں مستقبل میں اگر کوئی تاریخ ساز واقعہ رونما ہوگا تو غالباً ان امور کے گرد جو غیب میں اور جن کے علمبردار اسلامی بنیاد پرست ہیں اس لیے جہان نو کی تعمیر و قیادت کے لیے است کشمکش مغرب اور اسلام کی اس خدا تہذیب کے درمیان ہوگی جو ہزار سال تک دنیا پر غالب رہی اور اس تصادم میں مغرب کی عالمی قیادت داؤ پر لگی ہوگی ہمیں اتفاق اس بات سے ہے کہ مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کی تاریخ ختم ہونے پر آ گئی ہے لیکن اب تاریخ کا ایک نیا دور ہوگا جو اسلام کا دور ہوگا مغرب کے سیاست اور دانشور مستقبل کے پردے میں پنہا اس تہذیبی کشمکش کے امکان سے خوب آگاہ ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں مغربی ذہن کا خود ساختہ خوف ایک طرف اس کا اظہار بعض دانشوروں کی حالیہ کتابوں اور مضامین کے انتہا پسند عنوانات سے ہوتا ہے اسلام کی تلوار اسلام کا کھنجر جارحیت پسند اسلام اسلام کا غیظ و غضب مسلمان آ رہے ہیں ساتویں صدی کے بعد اسلام پھر یلگار کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف سیاست دانوں اور لکھنے والوں کے اعلانات یہ ہیں بخانن لکھتا ہے ہزار سال تک انسانیت کے مستقبل کے لیے کشمکش اسلام اور عیسائیت کے درمیان رہی ہے اکیسویں صدی میں پھر یہی ہو سکتا ہے مرفی کے الفاظ میں سر جنگ کے بعد اگر مسلم دنیا تصادم کی نئی سرحد بنتی جا رہی ہے تو بات یہ نہیں کہ ان سے کسی جنگ یا دہشت گردی کا خطرہ ہے بلکہ ان کا چیلنج کہیں زیادہ بنیادی ہے وہ روز بروز بڑھتی ہوئی سماجی اور سیاسی قوت ہیں جو مغرب کے مسلمہ تصورات پر حملہ آور ہیں مثلا ترقی کے معنی خدا اور انسان کا تعلق اور انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی صنعت کاری اور اخلاق کا مقام مشہور یہودی مشتشرک برنارڈ لیوس کی رائے میں یہ اب واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسی تحریک اور رویہ کا سامنا ہے جو مسائل اور ان پر کاربند حکومتوں کے ساتھ اختلاف کی سطح سے آگے جا چکا ہے اب تو تہذیبوں کے تصادم سے کم کوئی چیز سامنے نہیں یہ ایک حریف کا تاریخی رد عمل ہے ہمارے یہودی عیسائی ماضی کے ہمارے لادینی حال کے اور دونوں کی عالمی توسیع کے خلاف سیاست داں بھی کم صاف گو نہیں سابق امریکی صدر رچرڈ ایم نیکس بائیس اپریل انیس سو چورانوے نے اپنے مضمون میں کہا تھا روس اور امریکہ کو اپنے تمام اختلافات کے باوجود اسلامی بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کرنا چاہیے سابق نائب صدر ڈان کوئل نے اسلامی بنیاد پرستی کے خطرے کو نازی ازم اور کمیونزم کے خطرے کے برابر قرار دیا سابق امریکی صدر 1981 ٹو 1989 رونالڈ ریگن متوفی سترہ جون دو ہزار چار نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے اسلامی بنیاد پرستی جو لبرل سیکولر حکومتوں کی دشمن ہے دراصل اسلامی نظام کی علمبردار ہے وہ اپنے پیروکاروں کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ مخالف قوتوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو شہید ہوں گے اور سیدھے باغ عدن میں جائیں گے اگر اسلامی بنیاد پرستی کو عروج نصیب ہو گیا تو دنیا صدیوں پرانی رجعت پسندی سے دو چار ہو جائے گی خصوصاً اگر ایٹمی اور کیمیائی اسلحہ ان مشتعل مزاج عناصر کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے اسے اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا سیکھ لیا نئے عالمی نظام کی حسین امریکی تصویر کے پیچھے اس کے است خد و خال بھی کوئی دھکے چھپے نہیں نمبر ایک دنیا کے تمام ملکوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت ہے امریکہ کا یہ ہدف ہوگا کہ وہ اپنے اس مقام کو برقرار رکھ سکے نمبر دو مغرب کے ڈیموکریسی اور منڈی کی معیشت جیسے تہذیبی تصورات کی حتمی فتح کے بعد تاریخ نے اپنی منزل پالی ہے اب دنیا کے ہر ملک کو انہی کو اختیار کرنا ہوگا نمبر تین اب کسی بھی ملک کو خصوصاً کسی مسلمان ملک کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بالا تر سیاسی قوت کی حیثیت سے ابھر سکے نمبر چار تیسری دنیا میں خصوصاً خلیج فارس میں امریکی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا نمبر پانچ پوری دنیا میں اسلام کی تحریک کی مخالفت کی جائے گی بظاہر وقت کا دہارا اسے دیکھ کر یہ کہنے میں کوئی تعجب نہیں کہ آنے والی اکیسویں صدی کا نام امریکی صدی امریکن سنچوری رکھا جا رہا ہے ایک برطانوی مقالہ نگار ڈیوڈ وانڈ کے الفاظ میں جس نئے عالمی نظام کی دھوم ہے وہ صرف امریکی نظام پین امریکن ہی ہوتا نظر آ رہا ہے گارجن لندن اور ایک امریکن مقالہ نگار بڑے فخر سے کہتا ہے اس نظام میں امریکہ کی حیثیت وہی ہوگی جو قرون وسطی کے جاگیردارانہ معاشرے میں بادشاہ کی ہوتی تھی نیشنل ریویو مسلم دنیا کی حالت بظاہر امت مسلمہ اور مسلمان ملکوں کا ترقی یافتہ مغرب اور امریکہ سے کیا مقابلہ نہ عسکری قوت اور اسلحہ میں دونوں میں کوئی تناسب اور مقابلہ ہے نہ دولت اور معیشت میں نہ علم اور تحقیق میں نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہ دنیا چلانے کی مہارت و صلاحیت میں ہمارے اوپر ان کا غلبہ مکمل ہے ہمارے حکمرانوں کو وہ اٹھاتے بٹھاتے ہیں ہماری فوجیں اسلحہ کے لیے مکمل طور پر ان کی دست نگر ہیں ہماری حکومتیں اور ان کے معاشی ترقی کے پروگرام ان کے قرضوں سے چلتے ہیں معاشی ترقی کے تصورات اور ماڈل اور اس کو جانچنے کے پیمانے بھی انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے قرض لیا ہے ہمارے بچے ان کی وضع کردہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ انہی کی زبان میں کرتے ہیں ہمارا میڈیا ان کی فراہم کردہ خبریں اور پروگرام نشر کرتا ہے ہمارے ادارے دستور پارلیمنٹ بینک مارکیٹ کارخانے اسکول یونیورسٹیاں سب ان کے تصورات اور نقشے کے مطابق بنے ہیں یہاں تک کہ پینے کے لیے ہر جگہ ان کے کوکا کولا پیپسی کولا اور پہناوے میں جین کا ہی غلبہ ہے دوسری طرف ہم اندر سے بے انتہا کمزور ہیں دل مقصد آرزو جستجو ذوق عمل اور نشات کار سے خالی ہیں اخلاق و کردار پست ہو چکے ہیں امت کا جسد تفرقہ اور انتشار کا شکار ہے سماجی بندن ڈھیلے ہو رہے ہیں رشوت اور بدعنوانی دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے ہم اپنا سیاسی نظام چلانے سے اور بحسن و خوبی اپنے ملک کا انتظام و انصراف کرنے سے آجز ہیں ہمارے حکمراں پیر تسمہ پاکی طرح ہماری گردنوں پر مسلط ہیں نہ ہم ان کی گرفت سے اپنے کو چھڑا سکتے ہیں نہ انہیں ہمارے علاوہ کوئی ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا شوق فرما روائی پورا کرے عام مسلمان عزت و شرف کے تحفظ سے بنیادی حقوق سے امن و چین سے محروم ہیں ان کی اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتیں ضائع جا رہی ہیں تیسری طرح امریکہ ہماری رہی صحیح قوت کو ختم کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تیزی سے مشغول ہے مشرق وسطی کا بندوبست وہ کر چکا ہے کیمپ ڈیوڈ کے ذریعے مصر کا بندوبست کیا ایران و عراق جنگ سے ایران عراق جنگ سے ایران کو کنارے لگایا عراق کو کویت سے لڑایا اسی بہانے سعودی عرب اور کویت کی دولت کو اپنے پاس رہن کر لیا انیس سو اکانوے عیسوی کی خلیجی جنگ میں عربوں کے اخراجات کا اندازہ چھ سو پچاس ارب ڈالر ہے یاسر عرفات کو اسرائیل کے دوش بدوش کھڑا کیا اب اردن شام اور دیگر عرب ممالک بھی یہی کرنے والے ہیں ترکی پہلے ہی دام میں ہے پاکستان کو بھی چارہ ڈالا جاتا ہے ایران اور سوڈان کے گرد بھی جال بنا گیا وسط ایشیا کے مسلم ملکوں کو سنبھلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے کمزور امت امت سے خوف کیوں جب مسلمہ کا حال اتنا زبو ہے تو پھر ہماری بردباری کے مشورے اتنے زور شور سے ان کے ایوانوں میں کیوں ہیں گربکشتن روز اول کی پالسی بھی ایک وجہ ہے لیکن جو خطرہ مغرب کے کار فرماؤں کو یقین دلا رہا ہے مستقبل کا فتنہ فتنہ اسلام ہے جس کی آج ہی سے سر کو بھی ضروری ہے اور اس کی محرک احیاء اسلام کی عالمی لہر ہے دنیا کا ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی تحریکات اس امبو عظیم کو اسی راستے کی طرف دوبارہ لے جا رہی ہے جس میں اس کی زندگی کا سامان ہے دعاکم لما یحییکم الانفال آیت نمبر چوبیس وہ خطرہ خود مغرب کے قلب میں امت کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت ہے مغرب کے پنجے سے نکلنے کا راستہ کیسے بنے گا بظاہر مغرب کا تسلط مکمل ہے اور ان کی چالیں کامیاب لیکن مغرب کی کشتی خود بھور میں پھنسی ہوئی ہے اور مغرب کو اس کا پورا احساس ہے مکرو و مکر اللہ عالمران آیت نمبر 54 انہوں نے اپنی تدبیریں کی اللہ نے اپنی کا وعدہ پورا ہونے کا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اسی بہور میں سے جہاں نو کی پیدائش کا سامان ہوگا ہوائیں ان کی فضائیں ان کی سمندر ان کے جہاز ان کے گرا بور کی کھلے تو کیوں کر بھر ہے تقدیر کا بہانہ پہلا چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم آج کے منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کے چیلنج کا ادراک رکھتے ہیں اور اس سے عہدہ برآ ہونے کی سعی کر رہے ہیں ہماری رائے میں اس چیلنج کے چند اہم پہلوؤں کا ذکر یہاں ضروری ہے مسلم امت اور اسلامی تحریکات کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جو بحد استطاعت صلاحیت و صالحیت کے حامل ہو مستقبل کے لیے جدوجہد کی خاطر کھڑا کر دیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و ہدایت کے بعد کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت انسانوں کی ہے لیکن ہمارے خیال میں مسلمان اور اسلامی تحریکات انسانوں تک پہنچنے میں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے میں ساتھ چلنے والوں کا تزکیہ اور ان کو باصلاحیت بنانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے وہ عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کرنے اور ان میں شریعت کا بار اٹھانے کی استعداد پیدا کرنے میں امت مسلمہ میں ہی سے نہیں ہر انسانی معاشرہ میں سے صلاح و خیر کی وہ آخری رمق حاصل کر لینے میں جو ظلم و فساد ختم کر کے نظام حق و قسط قائم کرنے کے کام آ سکے اور دستیاب انسانی وسائل کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنے میں کما کہو کامیاب نہیں ہے اس اہم ترین چیلنج کے بارے میں بہت بہت کچھ کچھ سوچنا اور کرنا ضروری ہے اس چیلنج کا جواب دیے بغیر حکمت عملی اور تدبیر کار کے بارے میں اکثر بحثیں انسانوی حیثیت رکھتی ہیں گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کے مترادف ہیں انقلاب یا اصلاح پہلے معاشرہ یا پہلے سیاسی جد و جہد انتخابات یا جد و جہد وغیرہ وغیرہ جو حکمت عملی بھی اختیار کریں انسان درکار ہوں گے ان کا صحیح اور بھرپور استعمال ضروری ہوگا ووٹ دینا ہوگا تو انسان دیں گے سڑکوں پر آنا ہوگا تو انسان آئیں گے اور لڑنا ہوگا تو انسان لڑیں گے کیونکہ ہم انسانوں کی مطلوبہ تعداد کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب نہیں اس لیے ان لاحاصل سل سے دل بہلاتے رہتے ہیں ایک دفعہ انسان فراہم ہو جائیں گے تو جو تدبیر اختیار کریں گے اس کے لیے درکار دیگر وسائل بھی فراہم ہو جائیں گے تدبیر وہی اختیار کرنا ہوگی جو زمانے میں رائج ہو اللہ یہ کہ حکم الہی کے خلاف ہو یا یہ کہ ہم اشتہاد سے نئی راہیں کھولیں یہ تصور بھی صحیح نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی لگا بندھا طریقہ رہا ہے اگر کوئی لگا بندھا طریقہ رہا ہے تو وہ بس دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تزکیہ کے ذریعے لوگوں کے دل اور زندگی بدلنے اور جد و جہد کرنے کا رہا ہے دعوت و تبلیغ تعلیم و تزکیہ اور جد و جہد کے لیے موضوع تدابیر وہ بھی اپنے حالات کے لحاظ سے اختیار کرتے رہے ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تصور بھی صحیح نہیں کہ آج کوئی دور بالکل مکی یا مدنی دور کی طرح ہو سکتا ہے ہر دور منفرد بھی ہوتا ہے اور متشابہ بھی یہ انسانی عقل کا امتحان ہے کہ وہ اپنے دور کو سمجھے اپنے معاشرے کو سمجھے اور قرآن مجید اسو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسو انبیاء علیہ السلام کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل متعین کرے لیکن ہر راہ عمل کا مقصد انسانوں کو جمع کرنا ان کو قوت بنانا اور ان کے ذریعے جدوجہد کرنا ہی ہونا چاہیے انسانوں کو ساتھ لینا ہو تو چند اصول ملحوظ رکھنا ناگزیر ہے نمبر ایک یہ یقین ضروری ہے کہ ہر انسان بدل سکتا ہے ہر بدکار نیکوکار بن سکتا ہے ہر کافر مسلمان ہو سکتا ہے ہر مخالف ساتھ آ سکتا ہے جب تک کوئی اتمام حجت ہونے کے بعد جس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے انکار نہ کر دے اس کی اصلاح سے مایوس ہونا جائز نہیں نمبر دو یہ کہ ہر انسان کو خالق نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ہے اس اس میں روح کے اندر بے پناہ صلاحیتیں اور ترقی کے بے پناہ امکانات رکھے ہیں انسان کو حقیر نہ سمجھنا اس کی کمزوریوں سے زیادہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا اس کی قدر کرنا یہ اس راہ میں مطلوب ہے نمبر تین یہ کہ جو انسان بدلیں گے اور ساتھ آئیں گے وہ کبھی سرتا پا ہمارے کلاس کی پیمانوں پر پورا نہیں اتریں گے نہ وہ ہماری ساری توقعات ہی پوری کریں گے جو مزاج اور خیال کا اختلاف برداشت نہیں کر سکتے یا انسانوں کے ذوق کوتاہیوں گناہوں اور لفزشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے لیے انسانوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے انسان سب ایک خیال کے نہیں ہو سکتے سب کسی ایک معیار پر پورے نہیں اتر سکتے جو جتنا آئے جتنا کرے اسے قبول کر کے اس کو بہتر بہتر سے بنانا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نمبر چار یہ کہ انسان کی زندگی کی کنجی اس کا دل ہے دل کے کف کھل جائیں گے اصلاح کے راستے کھل جائیں گے دل دیکھنے لگے گا آنکھیں دیکھنے لگے گی دل کا مرض شفایاب ہوگا اخلاق و اعمال اور معاشرے صحت مند ہو جائیں گے نمبر پانچ یہ کہ بہت تھوڑے انسانوں کے دل نظریہ تقریر یا کتاب سے جیتے اور فتح کیے جا سکتے ہیں اصل فاتح عالم محبت ہے دل کی نرمی ہے گفتگو کرنے کی شیرینی ہے اخلاق کا حسن و جمال ہے فیاضی اور سخاوت ہے عفو درگزر ہے غصہ حسد اور کینا وغیرہ سے پاک دل ہے انسانوں کو ساتھ لینے اور ساتھ رکھنے کے لیے دین کے چند اور بنیادی اصول سیکھ کر ان پر کار بند رہنا بھی ضروری ہے دین یسر ہے آسان دین کو مشکل اور تنگ نہ بنانا طبیعتوں کو دین کی طرف مائل کرنا متنفر نہ کرنا ضعیف انسان کے اوپر بھوج ہلکے کرنا اس پر استعداد سے زیادہ بھوج نہ رکھنا مطالبات دین پیش کرنے میں تدریج اختیار کرنا غلو تشدد تعمق سے اجتناب کرنا کہ ان سے انحراب پیدا ہوتا ہے یہ تیسیر دین کے چند پہلو ہیں اعمال کو ان کے اصل مدارش پر قائم رکھنا فرض کو فرض کی جگہ اور مباح کو مباح کی جگہ رکھنا مباح اور حلال کو حرام نہ کرنا نفل کو فرض کا درجہ نہ دینا اپنے اجتہاد کو اور فہم کو منشاہ الہی یا نصوص کا درجہ نہ دینا ایک کام کرنے کے دو طریقے ہو تو آسان طریقہ اختیار کرنا یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں وسیع پیمانے پر المسلمین کی دینی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت کے بغیر معاشرے میں یہ استعداد نہ پیدا ہوگی کہ اس پر احکام الہی نافذ کیے جا سکے اور نہ عام لوگ دین کی نصرت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھیں گے چنانچہ اس تعلیم و تربیت کے لیے کثرت سے مؤثر اقدامات کرنا ضروری ہیں دوسرا چیلنج یہ کہ ہمیں مستقبل اپنا بنانے کے لیے اس انتہائی تیز رفتاری سے بدلتے ہوئے زمانے پر اپنی گرفت قائم کرنا ہے اس تبدیلی کی باغ دوڑ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں مغرب کے ہاتھ میں ہے ڈش انٹینا کیبل اور انٹرنیٹ کے ذریعے روز بروز سکڑتے ہوئے فاصلوں کی دنیا میں ہر تبدیلی وہ ٹیکنالوجی کی ہو فکر و اخلاق کی ہو فیشن کی ہو آنن فانن دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل جاتی ہے اور تبدیلی کے آگے بند باندھنا بھی بہت مشکل ہے مگر ان کی جہت بدلی جا سکتی ہے ان حالات میں زمانے کی باغ ہاتھ میں لینا اور مستقبل کی نقشہ گیری کرنا ہر پہلو سے زبردست مشتحدانہ صلاحیت کا تقاضا کرتا ہے ایسی مشتحدانہ صلاحیت کے بغیر نہ ایک تہذیب نو کی تعمیر ہو سکتی ہے نہ امامت عالم حاصل ہو سکتی ہے تیسرا چیلنج یہ چیلنج عورت اور نوجوان کے حوالے سے ہیں ہیں ان تبدیلیوں سے سے دونوں سب بڑھ کر متاثر ہو رہے عورت مستقبل کا ہر اول دستہ ہے وہی ہمارے دین کی آخری پناہ گاہ ہے وہ ہمارے امت کا نصف حصہ بھی ہے اس کو دین کی حدود میں معاشرے میں اس کا صحیح مقام دیے بغیر کیا ہم صرف ایک پہیا سے مستقبل کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں یہی معاملہ نوجوانوں کا ہے جو فطرتاً ہر نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں جس کے بن جائیں اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں آسمان سے تارے نوچ لاتے ہیں پاتال میں اتر جاتے ہیں خوش قسمتی سے امت مسلمہ میں تیس سال سے کم عمر کے نوجوان ساٹھ فیصد ہیں جبکہ سولہ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد پچاس فیصد ہے چوتھا چیلنج یہ چیلنج مغرب میں اسلام اور مسلمان کا ہے مغرب کے اندر سے صلاح و خیر کی تمام ممکن قوتوں کو جمع کر کے ان کا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالنے کا ہے مستقبل میں اسلام اور مغرب کی اصل جنگ زمینی سرحدوں پر علاقے جیتنے سے پہلے انسانی سرحدوں پر دل اور دماغ جیتنے کے لیے ہوگی اس جنگ میں کامیابی ہی پر آنے والے مورکو کے نتائج کا انحصار ہوگا مغربی تہذیب کے اگلے مورچے عرصے سے مسلم دنیا کے قلب میں یعنی جکارتا کراچی ریاض سے لے کر رباط تک قائم ہیں خوش آئند بات یہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں اب اسلام کی آخری سرحد بھی ایک دفعہ پھر آئین مغرب کے قلب میں پہنچ گئی ہے مشرقی یورپ میں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں موجود تھی لیکن اب لندن سے لے کر لاس اینجلس تک بھی ان کی بڑی بڑی آبادیاں وجود میں آ چکی ہیں کئی ممالک میں اسلام دوسرا بڑا مذہب بن گیا ہے یا بننے والا ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد کے بعد اور پھر مشرقی یورپ میں عثمانی خلافت کے بعد چودہ سو سال میں یہ تیسرا تاریخی لمحہ ہے جو اسلام کو مغرب تک پہنچانے کے بھرپور امکانات کا حامل ہے اگرچہ مسلمانوں کی پشت پر اسپین کی خیرہ کن تہذیب نہیں عثمانیوں کی برندام کرنے والی فوجی و بحری قوت بھی نہیں لیکن وہ غیر مسلم سوسائٹی کی غالب اکثریت کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کام کاج اور کاروبار کرتے ہیں جو شہری ہیں وہ ووٹ بھی دیتے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ وہاں اسلام کے سفیر بن کر نہیں گئے نہ اچھے سفیر کے فرائض انجام دے رہے ہیں لیکن کوئی تصور نہ کر سکتا تھا کہ نصف صدی میں برطانیہ امریکہ اور یورپ میں بے شمار مساجد موجود ہوں گی تعلیم قرآن کے مدارس ہوں گے بعض مقامات پر سڑکوں پر اذان بھی سنی جا سکے گی اور بے شمار حلقوں کے انتخابات میں ان کا ووٹ فیصلہ کن بن جائے گا یہ صرف مشیت الہی ہی سے ممکن ہوا ہے مغربی مسلمانوں کا چیلنج مغرب کے مسلمان اکثر باہر سے آئے ہیں لیکن اب خود اندر سے مقامی لوگوں کے ملت اسلامیہ میں شامل ہونے کی رفتار برابر بڑھ رہی ہے ان میں عام لوگ بھی ہیں اور نمایاں شخصیتیں بھی مرد بھی ہیں اور ان سے دگنی تعداد میں عورتیں بھی اس پروپوگنڈا کے باوجود کہ اسلام عورت کو پست مقام دیتا ہے اور گھر اور حجاب میں قید کر دیتا ہے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد نے اہل مغرب کو تہذیب و رواداری انصاف و حریت اور انسان دوستی کے سارے نقاب چاک کر کے اصل چہرہ دکھانے پر مجبور کر دیا ہے برطانوی وزیر داخلہ کا اصرار ہے کہ مسلمان بائبل اور شیکسپیئر متوفی سولہ سو سولہ برطانوی ڈرامہ نگار کو بھی اپنائیں فرانسیسی وزیر داخلہ طالبات کو اسکولوں میں سر پر اسکارف باندھنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں برطانیہ میں مسلمان طالبات کو شلوار پہننے کی اجازت دینے پر اسکولوں کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں مسجدوں میں سور کے سر بھی پھینکے جاتے ہیں جرمنی میں مسلمانوں کو گھروں میں زندہ جلایا جاتا ہے بوسنیا کو سوڈا چیچینیا کا حشر بھی سامنے ہے یہ ایک تاریخی موقع ہے اور امت مسلمہ کو اپنی اس آخری سرحد پر جو مغرب کے قلب میں واقع ہے دلوں اور دماغوں کے لیے برپا جنگ جیتنے تعصب اور نفرت کی دیواریں دہانے اور قرآن اور نبوت کا پیغام پھیلانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرنے کے منصوبے بنانے چاہیے اکثر لوگ اسلام سے ناواقف ہیں اور یہی تعصب و نفرت کی بڑی وجہ ہے ان کی ناواقفیت دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط تصاویر بٹھا دی گئی ہے ان کو صاف کرنا چاہیے یہی معاملہ بھارت چین جاپان اور دیگر ممالک کا ہے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہے یا جہاں اسلام سے صرف ناواقفیت ہے تعصب نفرت اور دشمنی نہیں یہاں بھی اگر اسلام کا پیغام پہنچے گا تو ممکن نہیں کہ دلوں کو مسخر نہ کرے جو ممالک مسلمانوں اور اسلام سے نبرت آزما ہیں ان کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے عداوت کا دائرہ پھیلنے نہ پائے حکومت اور ملک حکمرانوں اور عوام کے درمیان امتیاز رکھا جائے خود ان ممالک کی رائے عامہ کو اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑا کیا جائے جب تک ہم مورکا جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہو مورکا برپا نہ کیا جائے نہ مقابلے میں غیر مطلوب شدت پیدا کی جائے ہمارے اہداف ہماری نظروں میں واضح ہو اور ہم صبر سے ان کے لیے کام کرتے رہیں جذبات میں ادھر ادھر نہ نکل جائے مستقبل اسلام کا مستقبل یقیناً اسلام کا ہے اور ہم بلا شبہ آج ایک منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کی دہلیز پر کھڑے ہیں لیکن تقدیر کے اس فیصلے نے امت مسلمہ اور اسلامی تحریکات کو ایک عظیم امتحان سے دوچار کر دیا ہے اس لیے کہ مستقبل من و سلوا کی طرح کسی قوم کی گود میں نہیں ٹپک پڑتا ارادے اور اس جد و جہد سے حاصل ہوتا ہے جو ایمان و یقین عزم و جزم حکمت و تدبر کردار و عمل اور ہمت و حوصلہ سے کی جائے اس جد و جہد کے لیے قوت کا سرچشمہ احتسام باللہ کے سوا کچھ نہیں ضروری ہے کہ جد و جہد کرنے والے اپنے اندر جتنی ممکن ہو گہری للہیت پیدا کریں وہ جو کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں اس کے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھیں ان کے دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں ان کے ہر حکم پر لبیک کہیں وہ دل و جان سے ان کے وفادار ہوں صرف اللہ کو فائل حقیقی اور کارسا سمجھیں اور ہر وقت اس سے ملاقات کی تیاری کرتے رہیں اور اسی کی خاطر مسلمان اس سے محبت کریں ان کے حقوق ملحوظ رکھیں اور آپس میں بنیاد بن جائے اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے اندر بھی گہری للہیت پیدا کرنے کو اپنا کام سمجھے ان کو صحیح تعلیم دے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں انہیں اطاعت الہی کے لیے تیار کریں ان کے دلوں میں اللہ کی طرف بھاگنے کی طرح پیدا کریں اور جس جنت کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے اسی کی طرف دوڑ بھاگ اور مسابقت کا جذبہ غالب کرے جنت کے راہیں جنت اگر مطلوب ہے تو جنت کی وسعت کے لحاظ ہی سے دلوں میں وسعت خیالات میں وسعت نگاہوں میں وسعت مقاصد میں وسعت رویوں میں وسط اور اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ لٹانے اور مٹانے میں وسط یہ وسعت دنیا اور آخرت میں اپنے مقصود کے حصول کے لیے ناگزیر ہے جد و جہد کرنے والوں میں بھی تمام مسلمانوں میں بھی آج دنیا میں ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے ہم بہترین انسانی اور مادی ذخائر کے مالک ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین دل و دماغ اور صلاحیتیں بخشی ہیں ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں اور ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے تمام بری اور بحری راستے ہمارے علاقوں سے گزرتے ہیں ایک دفعہ اگر اس امت کے جسد میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی روح پیدا ہو جائے تو وہ انسانیت کو اپنے لیے منتظر پائے گی مگر امت کا حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر ہے دل اور زندگیاں ان سے وفاداری سے خالی ہے انسانیت کی غالب اکثریت نے تو یہ نام سنا ہی نہیں یا سنا ہے تو سننے کا حق نہیں ادا ہوا ہے بقول اقبال مسلمان کا راستہ بالکل واضح ہے بے خبر تو جوہر ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں انشاء اللہ العزیز اس کا وعد و استخلاف پورا ہو کر رہے گا اقول قولی حید و افوی اللہ